یہ شرعی مسئلہ ہے امانت سمجھ کر کے دماغ میں جو بات آئی ہے صحیح سمجھ کر کے وہ اپنی رائے دے دے رائے دینے کے بعد یہ نہ کہے کہ میری ہی رائے کے اوپر عمل کرو اس لیے کہ اگر یہ ہوگا پھر رائے نہیں پھر حکم بن جائے گا حکم میں اور رائے میں فرق ہے رائے امانت سمجھ کر کے دے ہے اور جب امانت سمجھ کر کے دی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا کر دیا کرتے ہیں رائے کے مطابق عمل نہ ہوا ہو اس پر بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے یوں کہا جائے گا چلے آج میری بات نہیں مانی گئی کل مانی جائے گی آج کسی اور کی مانی گئی ہے کل میری مانی جائے گی یہ جب جذبہ ہوگا اور ہم جن صحابہ کرام کے سپاہی نوکر کہلاتے ہیں ان کی ساری تاریخ کو آپ پڑھیں ان کے اندر یہی جذبے یہی جان ساری والی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم چونکہ انہی کے نوکر انہی کے در کے چوکیدار ہیں اس لیے جو باتیں ہمارے اندر کچھ پیدا بھی ہو گئی تھی اور یہ میں کہوں گا کچھ غلط لوگ جنہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ قربتیں نہ ہو سکیں یہ دوریاں رہیں یہ جو میسج موبائل بدقسمتی سے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا یہ تو اللہ کر کے ویسے ہی ختم ہو جائے اس بد وقت نے بھی بڑا نقصان کیا ایک آدمی ہے سم ڈالتا ہے میسج بنا کر چلاتا ہے پھر اس سم کو اس میں سے مستقل نکال کر اور آگے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس کی حالت یہ ہے وہ اپنا نام شو نہیں کرتا یہ کیفیت ہے اس لیے اس سے بھی بڑا نقصان ہوا الحمدللہ آج ہماری جماعت کے سرپرست حضرت خلیفہ صاحب ملک محمد اسعد صاحب مولانا شیخ فاروقی صاحب اور سائی سید فریر شاہ صاحب اور حضرت فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اور میں آپ کا خادم ہم کہتے کہ تین چار گھنٹے آپس میں مشاورت کے بعد ہم نے کچھ معاملات آپس میں طے کر لیے ہیں اور اتفاق سے طے کر لیے ہیں آنے والے وقت میں جہاں جہاں کوئی ایسی بات ہوگی کہیں جماعتی الیکشن بھی کروانے ہیں میں نے ہم نے یہ طے کر لیا ہے ملک صاحب اور میں ہم دونوں آپس میں مشورہ کر کے اس ضلع کے اندر الیکشن کروانا پڑے گا وہ الیکشن بھی ہم نئے سے کرواتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری جماعت ترقی کرے ہم نہیں چاہیں گے کسی دشمن کو ہماری طرف سے کوئی ایسی کمزور بات جائے جس جماعت کو اتنی قربانی اتنا خون لگ گیا ہو جس کے اوپر دل میں آج بھی آواز ہو ہماری کسی غلطی سے ہماری کسی کمزوری سے اگر ان کو دشمن کو فائدہ پہنچ گیا تو یقیناً ہمارے شہداء کی روحیں بھی اس کے اوپر پریشان ہو سکتی ہیں ہماری کوشش ہے انسان ہیں انسانوں سے غلطییں ہو جایا کرتی ہیں کبھی اس کے اوپر اس بات یا مصرف نہیں ہیں ہم ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی اس وقت تحجت کا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے آپ حضرات سے بھی کہیں گے آپ مل کر کے ابھی نوافل ادا کر کے ہم شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں گے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہم نکلتے ہوئے سلا الحاجہ پڑھ کر کے آئے تھے حضرت خلیفہ صاحب سے دعا کروا کر کے آئے تھے اور لوگوں کو بٹھا کر کے آئے تھے جیسے تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں کہ تم پیچھے ذکر کرنا دعائیں کرنا ہم سمجھتے ہیں ان لوگوں کے اس فکر کی وجہ سے ان کی دعاؤں کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا حضرت مکہ مکرمہ سے وہیں سے چلتے ہوئے سیدھے میرے پاس جھنگ آئے تھے سارا دن میرے پاس گزارا تھا میں نے حضرت سے اسی دن کہہ دیا تھا بس آپ تشریف لے آئے ہیں ان شاء اللہ آپ کا آنا باعث برکت ہوگا اور الحمد للہ وہ باعث برکت ہو گیا ہے دشمن کے منہ کے اوپر ہم تھپڑ ماریں گے ہم ان شاء اللہ اکٹھے ہو کر کے اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہے ملک محمد اسحاق صاحب نے نائب صدارت صفاہ صحابہ پاکستان کا عہدہ قبول کر لیا ہے دے دی ہے جہاں بھی میں نے مبارکباد دیتا ہوں یہ میری کابینہ کا میری کابینہ کا باقاعدہ اب حلف اٹھا کر کے حصہ بن چکے ہیں جو حلف میں نے اٹھایا ہے جو حلف ہمارے باقی ذمہ داروں نے اٹھایا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حلف کی پاسداری کرتے رہنے کی کافی فرمایا وہ جو تحریر ہے وہ میں نے مفہوم آپ کو اس کا پیش کر دیا ہے ان کے آپ کے متعلقہ تو نہیں ہے میں نے بتا دیا جہاں الیکشن ہونا ہوگا وہ ہم الیکشن بھی کروا دیں گے اور ہم میں نے مفہوم کو سنا دیا ویسے یہ ہم نے طے کیا ہے مجھا ملک شاخ صاحب نے نائب صدارت کا عہدہ قبول کر لیا ڈاکٹر خادم صاحب الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے الیکشن سے کبھی لا تعلق رہیں گے اگر کسی طرح بھی ڈاکٹر صاحب کی الیکشن میں مداخلت ثابت ہوئی تو مولانا لدیہان بھی الیکشن لیں گے ملک اساق صاحب پنجاب کے جن اضلاع کی نشاندہی کریں گے تین دن کے اندر اندر اس کی مولانا لدھیان بھی کی مشاورت کے ساتھ بادیاں توڑ دی جائیں گی اور وہاں دس اکتوبر تک دوبارہ الیکشن ہوگا جو لوگ پہلے رکنیت حاصل کر چکے ہیں وہ قائم رہیں گے اور جو اور پورے پنجاب میں نئی رکنیت سازی بھی ہوگی پنجاب میں جہاں بھی الیکشن ہوگا ملک صاحب کی مشاورت سے ہر کنوینئر کے ساتھ ایک معاون کنوینئر بنا دیا جائے گا جو رکنیت سازی اور الیکشن کی نگرانی کرے گا الیکشن میں ملک صاحب اور مولانا لدھیانوی صاحب کی مشاورت سے چار آدمیوں کا تقرر کیا جائے گا جس ضلع سے شکایت آئے گی یہ چار آدمیوں کی کمیٹی شکایت دور کرے گی لیکن اگر یہ کمیٹی شکایت دور نہ کر سکی تو حتمی فیصلہ مولانا لدھیانوی صاحب کا ہوگا یہ فیصلے ہم نے کر لیے اور یہ حلف کی بات ہے جو مطلب کئی کا ہو چکا جو ہے مجھے تھا اللہ پاک کا یہ احسان ہے اس طرح کہ آج ہم بہت مشکل دیکھا جا رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ہم سات کا بات کو چھوڑ دیں دوسری بات جو میسج والا سلسلہ ہے نا اگر کوئی ایسا میسج آ جائے اس کا جواب دینا چاہیے اس کو وہ جتنا زور لگاتا لگانے دو لیکن ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں گے اور نہ اس کو ہم سینڈ کریں گے میسج کو آگے نہیں کریں گے سب سے زیادہ مصیبت میسج والی ہے یہ زیادہ اس سے خلاف پیدا ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صاحب کی نوکری کا زیادہ کام کریں سب کا اللہ